مصیبت تو اپنے گھر کی اپنے گھر میں چوہے پیدا ہو گئے کیسے جی لڑیں گے جی ان کی اتنی طاقت دیکھو کیسے لڑیں گے جی ان مجاہدوں نے دھمکیاں دے دے کہ ہمیں برباد کرایا ہوا ہے تمہیں کیا پتا لڑائی ہوتی کیا ہے جس آدمی کو تیرنا نہ آتا ہو اس آدمی کو تالاب کر لے جاؤ کہو کہ یہاں یہ پانی کا مقابلہ کرو گے وہ کہے گا نہیں جی یہ تو چھ چھ سات فٹ کا پانی ہے اس کا مقابلہ میرے پاس کی بات نہیں ہے اسے دریا پہ لے جاؤ کہ بیس فٹ کا دریا ہے مقابلہ کر سکتے ہو نہیں جی میں کہاں مقابلہ کر سکتا ہوں دریا اتنا بڑا میں اتنا چھوٹا تھا پھر اسے سمندر میں لے جاؤ کہ یہاں تیس فٹ گہرا ہے یہاں مقابلہ کر لو گے نہیں جناب ہم کہاں ہم تو غلام ہیں اس سمندر کے ہم تو سر جھکاتے ہیں اس سمندر کو یہ سمندر ہمیں مچھلیاں دیتا ہے ہم کہاں اس میں کود سکتے ہیں پھر ایک تیراک کو پکڑ کے لاؤ ایک چھوٹے سے تیراک کو جس کا قد تین چار فٹ ہو اسے کہو جناب یہ تالاب وہ کہے گا آدھے منٹ کی بات ہے اسے کہو یہ دریا وہ کہے گا مسئلہ ہی نہیں ہے اسے کہو یہ سمندر کہے گا میں اس طرح کے اندر سے اٹھاؤں گا جو مسلمان لڑنا نہیں چاہتے جو مسلمان قرآن کی جنگ کو جانتے نہیں ہیں جنہوں نے نبی کا میٹھا کھانے والی سنت تو یاد کر رکھی ہے مگر نبی کا دانت شہید ہونے کی سنت انہیں بھول چکی ہے جنہیں نبی کی شکل و صورت میں سے کچھ باتیں یاد ہے مگر نبی کی نہیں ہے جن کے سامنے زبیر کی یلغار نہیں ہے جن کے سامنے مقداد کا گھوڑا نہیں ہے جن کے سامنے سلما بن اطوا کی دوڑ نہیں ہے جن کے سامنے طارق بن زیاد کی چلتی کشتیاں نہیں ہے جن کے سامنے صلاح الدین ایوبی کا وہ گھوڑا نہیں ہے جو بیت المقدس میں فاتح بن کے داخل ہو رہا تھا جن کے سامنے اپنے اکابر کی زندگیاں نہیں ہے جن کے سامنے شاملی کا میدان نہیں ہے جن کو پتا نہیں ہے مسلمانوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا